ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا اور اپنا مال کم عقلوں کے حوالے نہ کرو جسے اللہ نے تمہارا ذریعہ معاش بنایا ہے اور اس میں سے ان کے کھانے اور پہننے کا انتظام کرتے رہو اور ان سے نرم لہجے میں بات کرتے رہو آیت میں صفحا سے مراد کون لوگ ہیں اس بارے میں علماء کی تین رائے ہیں پہلی رائے یہ ہے کہ ان سے مراد کم عقل اور نابالغ اعتام ہیں ان کے اولیاء کو منع کیا گیا ہے کہ ان کا مال ان کے حوالے کر دیں اس لیے کہ وہ اپنی ناسمجھی اور کم عقلی کی وجہ سے اسے ضائع کر دیں گے اور مال کی نسبت اولیاء کی طرف اس لیے کی گئی ہے تاکہ انہیں احساس دلایا جائے کہ ان کے رشتہ دار یتیموں کا مال انہی کا مال ہے اور اس کی حفاظت ان پر اپنے مال کی حفاظت کی طرف واجب ہے دوسری رائے یہ ہے کہ ان سے مراد عورتیں اور بچے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا مال اپنی عورتوں اور بچوں کو دینے سے منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنا مال انہیں دے کر خود ان کا محتاج بن جائے اور ان کا منہ تکتا رہے اور ان کے لیے صفحا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے یہ اشارہ ہے اس طرف کہ وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے مال کی حفاظت نہیں کر پائیں گے بلکہ ضائع کر دیں گے تیسری رائے یہ ہے کہ ان سے مراد ہر وہ آدمی ہے جس کے پاس مال کی حفاظت کے لیے کافی عقل نہ ہو اس رائے کے مطابق آیت کا حکم عورتوں بچوں یتیموں اور ان تمام لوگوں کو شامل ہوگا جو کم عقل اور نادان ہوں گے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نادانوں پر مالی معاملات کرنے کی پابندی لگانا اسی آیت سے ماخوذ ہے یہ پابندی کئی اسباب سے لگتی ہے کبھی کم سنی کی وجہ سے کبھی جنون کی وجہ سے کبھی کم عقلی یا بے دینی کی وجہ سے جس کے زیر اثر آدمی مال کو ضائع کرے اور کبھی مفلس آدمی پر پابندی لگائی جاتی ہے تاکہ اس کا مال بیچ کر اس کے قرض داروں کا قرض ادا کیا جائے جسے اللہ نے تمہارا ذریعہ معاش بنایا ہے اور اس میں سے ان کے کھانے اور پہننے کا انتظام کرتے رہو اس میں مال کی حفاظت کی ترغیب دلائی گئی ہے اس لیے کہ آدمی کے دنیاوی حالات بغیر مال کے متوازن نہیں رہتے زمخشری نے سلف کا قول نقل کیا ہے کہ مال مومن کا ہتھیار ہے سفیان سوری کے پاس ایک سامان تھا اسے وہ الٹتے پلٹتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو بنی عباس مجھے اپنے ہاتھ کا رومال بنا لیتے اس کے بعد اللہ نے نصیحت کی کہ ان یتیموں کو یا اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو کھانے اور کپڑے کا خرچ دیتے رہو ان پر تنگی نہ کرو ایک معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس مال سے تجارت کرو اور ان نادانوں کا خرچ نفع کے مال سے دو تاکہ اصل مال ختم نہ ہو جائے اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو اور انہیں کہو کہ جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے تو تمہارا مال تمہارے حوالے کر دیں گے باپ بیٹے سے کہے کہ میرا مال تمہارا ہی مال ہے جب بڑے ہو جاؤ گے اور زندگی کا تجربہ ہو جائے گا تو تمہیں مال دیا کروں گا